سل میں جہاں رہتا ہوں یہاں پر یہ پتا کر رہے ہیں کہ یہ اکثر اخبارات میں حدیث کے کے اور یہ آیتوں آیتیں آتی ہیں لکھی ہوئی تو یہاں پر کوئی ایسے باکس وغیرہ نہیں ہے جہاں پر اس کو ہم لوگ رکھ سکیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو کس طرح ہم لوگ سنبھال کے تو مطلب اتنا نہیں رکھ سکتے کافی جمع ہو گئے تھے اور کسی صاحب نے بتایا تھا کہ کہ اس کو جلا دینا بہتر ہے باہر جلاتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ آئٹوں کے نسخے اور یہ وہ جو بھی ہوتے ہیں تو اس کے بارے بارے میں پتا کرنا تھا اور ایک اور بات کی یہ روزے میں کیا ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ لگا کے اس سے یہ بھی ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کیا جا سکتا ہے تو اس پر ذرا بتا دیں تھینک یو جی رومی بھائی روزے میں ٹوتھ برش کرنا منع ہے نہیں کرنا چاہیے مسوا کریں یا ساری جلدی کر کے تو کے ٹائم میں ہی ہاں، برش وغیرہ کر لیں یا روزہ افطار کرنے کے بعد کریں برش نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک دوسرے پہلے آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ اگر تو آیات اور حدیث زیادہ ہوں تو پھر تو ان کو جلانا نہیں چاہیے لیکن اگر دوسرا کلام زیادہ ہے اور کہیں کوئی حدیث کا لفظ یا آیت کا لفظ آئے تو پھر اس کو جلانا جائز ہے اکثر قرآن و حدیث ہو تو پھر اس کو دفن کرنا چاہیے اگر اکثر دوسرا کلام ہو تو کہیں کہیں کو آیت یا حدیث ہو تو اس کو جلانا جائز ہے جی شبیر نورانی قاضی بھائی شاید آئی لیٹ ہیں اور یا شاید آج